محمد انور صاحب جی ہاں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب مفتی صاحب جی جی محمد انور جی بڑی مہربانی جناب جی ملتان سے خاتم عرض کر رہا ہوں جی۔, جی مولانا خادم حسین صاحب نہیں جناب خادم آپ کا عرض کر رہا ہوں جی میرا تو قدم کوئی جگہ نہیں ہے بس پھر عقیدت مند تو ہوتے ہی ہیں جی جو معتقد ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے معتقد تو جانتے ہوتے ہیں نا اچھا جناب گزارش ہے ایک جی یہ جو اپنا تحذیر الناس حضرت نانوتری صاحب کی جو ہے جی۔ اس کے اندر وہ نبوت کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے جی۔ جس کے اندر تجویز بھی ہے اور فرضیت بھی ہے دونوں چیزیں اگر بال فرض پہلے کہا ہے کہ اگر بال فرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت جی۔ محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا جی، جی۔ جائے زمین آسمان یا کسی اور زمین آسمان میں آپ کے بعد کوئی نبی تجویز کیا جائے یعنی کوئی تجویز کیا جائے جائز قرار دیا جائے یہ اس میں کیا فرق آئے گا آپ کے بعد کوئی نبی جائز قرار دیا جائے تو اس میں کیا فرق آئے گا اگر عملی طور ایک تو قولی طور پر جائز قرار دینا عملی طور پر پیدا بھی ہو جائے کوئی نبی تو اس میں حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آتا یہ سراہتا انکار نہیں ہے جی کس اس خط میں نبوت کا یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں جی تذیر الناس اردو میں ہے جی جی جی یہ الفاظ عربی کے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں یہ تو میں نے اس کا ترجمہ ویسے عربی میں آپ نے لفظوں میں کیا ہے فاضل نہ ہاں، جی تجویز کا مانا امکان ہوتا ہے تجویز کا مانا امکان ہوتا ہے یا جائز قرار دینا ہوتا ہے حضور یہ ذرا مہربانی فرمائے تجویز کا مانا امکان کون سی کتاب میں ہے فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ایک کا نام بتا دیں کہ انہوں نے تجویز کا مانا امکان کیا شرح تہذیب اگر پڑی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں کئی جگہ جو ہے وہ مہربانی ایک ایک جگہ بتا دیں کہ تجویز کا مانا امکان ہو جی۔ مہربانی فرما کے شرح تہذیب کا ایک مقام بتا دیں جہاں پر لکھا ہو تجویز بانا امکان ہے وجہات جو ہیں ان کی بحث میں دیکھیں جی کہ جن کا امکان ہو وہاں جواز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اچھا جہاں پر یعنی امکان ہوگا وہاں پر جواز ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہاں جی۔ جواز اور امکان مترادب شمار ہوتے ہیں تو جی، پھر جی، پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو چیز ممکن ہوگی وہ چیز جائز ہوگی جو چیز جائز ہوگی وہ ممکن ہوگی ایک ہے جائز فکی اعتبار سے ایک ہے اس فلسی اور اطلاع کے اعتبار سے اچھا جواز کا میں امکان ہے جی اچھا حضرت اس کی مثال ہے جیسے لوکان فی ما علی اللہ لفا سدا تھا کہ اگر کئی خدا ممکن ہوتے تجویز کر لیے جاتے تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتے کان علی رحمان ولادن کہ اگر دل فرض جو ہے اللہ کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین میں سب سے پہلے عبادت کرتا جی۔ تو جس طرح یہ جملے فرضیے ہیں پیر قمر الدین صاحب سے عالوی نے بھی یہی لکھا کہ جہاں تک مولانا قاسم نوتوی کا ذہن گیا ہے وہاں تک موت دین کی عقل نہیں پہنچ سکی اس اچھا۔ لیے اپنے کم سمجھے کی وجہ سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے یہ وہ ڈھول کی آواز ہے اس کے اندر ہے اچھا تو اس میں یہ یعنی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کلام سمجھ نہیں سکے اچھا تو آپ اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ کتاب لکھنے کا اصل منشا کیا تھا اصل منشا بھی ختم نبوت پہ اعتراض تھا ختم نبوت پہ اعتراض تھا کون سا اعتراض وہ آثار ابن عباس کی وجہ سے تھا تو کوئی اور جی، چیز جی۔ تھی تو آثار جی،, جی آثار ابن عباس میں تو وقوع ہے یا امکان اور جواز ہے تو امکان حضور وہاں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ اثر ابن عباس میں تو وقوع کا ہے کہ محمد ان کا محمد کم نبی ان کا نبی کم وغیرہ کے جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر تو واقع ہے تو یہ فرضیت اور واقع پھر آخر ابن عباس کا دفاع کیسے ہوا آپ ملتان سے ہیں جی جی جی اگر تشریف لے تو آپ کو ساری کتابیں حضور حضور مہربانی فرمائے میں میری نہ کوئی تشریف ہے نہ کوئی لا سکتا ہوں غریب سا آدمی ہوں مسکین صاحب صرف پریشانی بنی ہوئی ہے ادھر کوئی بریلوی ہیں وہ تنگ کرتے ہیں یہ ان کی پریشانیاں ان کی پریشانیاں اور تنگیاں کہ اس کا نام ہے تحذیر الناس عن آثار ابن عباس اس کا مطلب ہے آثار ابن عباس کے انکار سے وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ مت کے اس کا انکار کیجیے کیونکہ یہ چیز بالکل درست ہے اب آپ بتائیں یہاں پر تجویز امکان کے معنی میں ہے یہ فلسفیانہ باتیں کیوں آپ لے کر آ گئے ہیں آثار ابن عباس کا امکان کے ساتھ تعلق ہے یا وقوع کے ساتھ ہے بس یہ اتنا بتا دیں مجھے نہیں آپ کے پاس تحریر ناز پڑی ہے تو جی، میرے پاس پڑی ہوئی ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے جی۔ زمانے کے منکر کو ایسے ہی کافر سمجھتا ہوں جیسے نماز کی رقصوں کا منکر کافر آئی لکھا ہے اس میں نہیں جی ٹھیک ہے جناب اچھا آپ یہ بتائیں کہ جب خاتم نبوت کا منکر کو وہ کافر سمجھتا ہے تو آسر ابن عباس کا حال کیسے پیش کیا تو وہ تو بتا دیا وہ کیا بتا دیا حضرت جی آپ بتائیں مہربان جی یہ رتبے گزارش یہ ہے کہ یہ رتبے یہ کتبے اور یہ اوپر نیچے کی جو مار مور کر ادھر سے وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ مسخ نہیں ہو سکتی جب بات ثابت کی جا رہی ہے یہ اثر صحیح ہے اس کا مضمون بالکل صحیح ہے مضمون کے اندر وقوع ہے ادھر فرضیت کی بات ہے بتائیں پھر حضرت کھچ مارتے رہے ہیں یا کچھ لکھتے رہے ہیں یا آپ اتنا بتا دیں یہ اس کے کے اندر اندر وہ ہے صرف ایک بات جی اگر اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے وہ اثر صحیح نہیں ہے باطل ہے جیسے مرتن جب کہا گیا یہ عقائد کی بات ہے اور معول ہے اس کی تعویل کرنا پڑے گی ہمیشہ یہ اصول ہوتا ہے کہ جب زنی قطعی کے مقابلے میں آئے تو زنی کے اندر تعویل کی جاتی ہے قطعی کے اندر نہیں کی جاتی قطعی کے اندر تعویل کرنے والا مرتد اور کافر ہوتا ہے خاتم النبی جین کی ناس قطعی ہے اس کے اندر تعویل حضرت نے کیسے کی ہے بتائیں یہ آپ نے جواب پورا حضور جو بتائے آپ حسن اعتقاد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی جواب ہے آپ کے پاس الحمد للہ اطمینان ہے مجھے اطمینان آپ ایسا کریں اگر آپ کے پاس اطمینان کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سکھ ان کا مظہر حکم ہے مولانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ حضرت سے آپ پر بہتان مت لگائیں یہ وہ بات نہیں کر سکتے یہ بات کسی جھوٹے کذاب کی بیانی تو ہو سکتی ہے پھر میرے ساتھ ہاں، یہ بات نہیں ہو سکتی ہاں جی،, جی جی میں میں ضرور پتا بتاؤں گا جناب آپ بالکل آئے میں میں آپ کی دعوت میں دعوت کروں گا میں میں حضور میں آپ کی دعوت کروں گا آپ کی خدمت کروں گا آپ کو بلاؤں گا لیکن میری پریشانی وقتی طور پر یہ بریلویوں سے جان چھڑوا دیں میری برائے مہربانی یہ گلے پڑے ہوئے ہیں ہیں ہیں یہ یہ کہتے کہتے کہ اثر ابن عباس میں وقوع کی بات ہے وہاں پر صاف ہے کہ نبی کا نبی ابراہیم کا ابراہیم کم فلاں یہ کیا ہے وہاں پر تو ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض اب جب بتائیں فرض ہے تو اثر ابن عباس کے متعلق انہوں نے کیا کیا اس کا مطلب ہے صرف وقت ضائع کیا یا کفر اپنے ظاہر کرتے رہے اور کچھ بھی نہ ہو سکا یہ کیا عجیب بات ہے حضرت اچھا ذرا آپ یہی بات سننے کے لیے تیار ہیں یا صرف اپنی سنانی ہے میں تو کان بنا ہوا ہوں آپ سنائیں جی میں خان بنا جواب دیا کہ ختم نبوت کی دو قسمیں ہیں جی تین قسمیں ہیں زمانی جی۔ مکانی رتبی بالکل صحیح ہے کون سی ختم نبوت یہاں پر اثر ابن عباس میں کون سی ختم نبوت نہیں بنتی جس کے نہ بننے نہ ثابت ہونے سے حضور کے ساتھ نتیجوں میں بن گیا جی جی میں صرف استفسار ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا نا جی حضور اگر جو موقع لگی دوسرے سے ہی گل سن ذرا جی جی فرمائیے اصل جو جواب یہاں کی ختم اثر رتبی ہے اور رتبی کو زمانی لازم ہے ٹھیک ہے کیونکہ مقام کیونکہ جو مرتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اس کو آخر میں ظاہر کیا جاتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے ختمے میں بہت اچھا, اچھا، حضور حضور حضور حضورت ہو رہا ہے یعنی میں نے کیا ہے آپ نے جو کہا ہے میں نے سن لیا ہے کہ رتبی کے مری سنے آپ کہہ رہے ہیں کہ رتبی ہاں۔ جو رتبی کے اعتبار سے جو ہوتے جو فضیلت رتبی ہوتی ہے اس کو آخر میں کہہ دیا کہ مرتبے کے اعتبار سے جو ہے وہ آخر میں نتیجہ آخر میں نکلتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ اسی طرح نبوت کا جاری رہے گا اور رتبے کے اعتبار سے آپ بلند ہوں گے یہی تو حضرت کا موقف ہے جو اس نے پیش کیا ہے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اچھا آخر میں ہے تو پھر اثر ابن عباس صحیح کیسے ہوا اس کی توجہ کیا ہوئی اس کی توجہ کیا ہوئی اس کی توجہ کیا ہوئی میں یہی تو بتا رہا ہوں جو ہےخر کیا جب آخ اب وہ آئے وہ آئے محبت سب کچھ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے اس کا مطلب ہے سات زمینوں کے اندر سات نبی آپ کے زمانے میں موجود تھے لیکن افسر آپ ہے یہی تو کفر ہے اور کیا کفر ہوتا ہے اچھا کیا کہنا چاہتا ہے چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی باتوں کا کلیئر بنائیے میں کر جی میں جی ٹھیک یہ بتا دیا جی یہ بتا دیا کہ سب سے حضور افضل ہے کہ نہیں پھر وہی افضل اچھا یہ بتائیں افضلیت وہ ہے نہیں نہیں یہ بتا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ حضرت مہربانی فرمائے ناراض نہ ہوں آپ تو خفا ہو رہے ہیں علماء خفا نہیں ہوتے آپ تو بزرگ لوگ ہیں ہاں جی لگتا ہے کہ ایک پر بھی زیادہ ہی پاؤں آ گیا ہے مہربانی جی اچھا بہت اچھے بہت اچھے جناب یہ بتائے صدیقی اکبر صاحبہ میں افضل سے سب سے پہلے آئے کہ آخر میں آئے جو بات ہاں، یہ آپ کے جھوٹ کے پلندے کہاں نکل گئے اب بتائیں یہ کار باطل جو آپ کر رہے ہیں یہ کہاں ہو مجھ پر مت ڈالے آپ مہربانی کریں جو جواب ہے وہی دیں آپ نے اسد ڈال رہے ہیں مہربانی کریں میں کر رہا ہوں حضور میں ابھی بتاتا ہوں آپ کی خدمت کروں گا آپ کیوں گھبراتے ہیں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہو نہیں مانتا میں فرض کروں کسی پیر کو نہیں مانتا میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں اس کے مطابق بات کریں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رتبے میں افضل ہے وہ زمانے میں آخر ہوتا ہے بتائیں سدھی اکبر رتبے میں افضل ہے سب سے پہلے آیا ہے ایمان کے اندر سب سے پہلے یہ جھوٹ جھوٹ آپ کا نکل گیا کہ نہیں نکلا یہ بات دعویٰ آپ نے کہاں سے نکالا ہے قرآن بھی سے نکالا ہے کوئی یہ ہاں؟ کلیا آپ نے کہاں سے بنا لیا بتاؤ کون سی حدیث میں کلیا آیا ہے کون سے بلوک کا یہ کال ہے کہ یہ دار دیوبند کی اختراع ہے جو آپ نے پیش کر دی ہے یہ بات لازم آ رہی ہے نا جی اور حضرت صدیق کو سب افسر کہتے ہیں افسر کہتے ہیں تو اس کا بتاؤ زمانہ بعد کا ہے یا پہلے کا ہے اب کہاں ہو گئے آپ ایسا کریں دار دیوبان سے لے کر سارے مجھے یہ جواب دے ہے جی ورنہ تو وہ بریلوی مجھے کھاتے ہیں میں کیا کروں جان چھڑا لیتا ہوں یا مہربانی میں آپ کو بلاتا ہوں خدا را میری جان مجھے لیتے ہیں اب میں تو جب مجھے تو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ میری جان کہاں چھوٹے گی جب تو آپ کی پھنس گئی ہے تو خود جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے میں تو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ کو بھی پھنسا لیا آپ کیا کریں آپ کوئی اور بزرگ نکالے آپ مہربانی کرے آپ کوئی اور بزرگ نکالے جو ہمیں نکالے مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنس جائیں گے اور یہ پھنسنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ میں نکالوں گا تو تو نکالے گا خود جا رہا ہے حضرت مہربانی کرے آپ پریشان کیوں ہو گئے آپ تو بکلا گئے لگتے ہیں کیا ہوا سر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ حضرت کا اعتراض آپ کی سمجھ میں آ گیا جی جی اعتراض نہیں آپ آپ کے جو خرافات ہیں وہ سمجھ چکا ہوں میں لیکن اس کا یہ ہے کہ پریشان کون بات یہ ہے کہ ہم بزرگ مانتے ہیں ان کو کیا کریں اس کا کیا بنے گا بزرگی کا کیا بنے گا بزرگ ماننے سے ہمارا کیا بنے گا آپ کا کیا بنے گا ورنہ اس کا جواب حضرت کو نبی مانتا ہوں نہ کسی کو میں رسول مانتا ہوں نہ صحابی مانتا ہوں نہ امام مانتا ہوں نہ مقتدا مانتا ہوں میں جب دین کو مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں میں دین کو مانتا ہوں دین والے کو مانتا ہوں غلطی کو خطا کو خطا مانتا ہوں ثواب کو ثواب مانتا ہوں میں جو آپ پر اعتراض کر رہا ہوں اس عبارت کا ایمان ثابت کرے بس اس عبارت کا آٹا میں کفر ثابت کر دیں میں چیلنج کرتا ہوں میں تو آپ کے اس افہام پر میں کلمہ دوبارہ پڑھوں گا توبہ کروں گا ہاں اس بار میں کفر کیا ہے بتاؤ جی اس اس میں کفر یہ ہے کہ خاتم میں نبوت کا اتنا بڑا انکار ہے کہ سات زمینوں میں بل فیل نبوت کے ساتھ متصف شخص موجود ہے اور رسول اکرم کے زمانے سے لے کر اب تک پھر چل رہے ہیں مرنے کا بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے مر ہیں کہ جیتے ہیں ہاں جی ہاں جی آپ بتائیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد سمجھے کسی آسمان زمین میں کوئی نبی نبوت کے ساتھ متصف جو ہے وہ وہ اسی طرح موجود ہے اور باقی اور دائم ہے بتاؤ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے یہ موجود ہیں ہیں اب بھی موجود موجود ہے اثر ابن عباس میں ہے اثر ابن عباس میں یہی بات ہے کہ اب موجود ہیں فی کلی نبی جو ہے میں عبارت سنا دیتا ہوں کونسل صاحب وہ اٹھا کا ہاتھ

یہ کس نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے کے اگر اگر سنیے اگر حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو بتائے بعد میں ہوئے یا پہلے اگر پہلے ہوئے تو پریشانی کیا لگی حضرت کو یہ تحریر الناس لکھنے کی وہ تو پہلے بہت سے گزر چکے تھے جو آخر کے لانا قول پر یہ کہاں سے نکالا کہ جو افضل ہوتا ہے وہ آخر میں میں آتا ہے کہتا ہوں کیا تعزیر الناس میں دکھانا ہے میں کہہ رہا ہوں افضل رتبی کون سا مسلم ہے افضل رتبی جو تاخر نمانی کو کون سا مسلم یہ کہاں سے پولیاں نکالا ہے یہ وہاں سے ہے جہاں سے پیر قبر الدین نے جو ہے وہ اس کو

ہاں۔ یہ یہ جی عزیز میں سناتا ہوں جی الفاظ سنا رہا ہوں ایک سو اکتیس صفحے پر دوسری جلد کتاب الاسماء و صفات کی یہ سانگ لہل والی جو چھپی ہے نا اس کے اندر حضرت یہ ایک سو اکتیس صفحے پر موجود ہے الفاظ میں سنا دیتا ہوں اور اس کی جو ہے وہ صنعت کی حیثیت یہ ہے سب عربی فی کل نبی کا نبی کم وہ آدم کا آدم و نوح کا نوح و ابراہیم کا ابراہیم و عیسیٰ کا عیسیٰ اور پھر جناب جی کال دوسری صنعت کے ساتھ اس کے اندر فرمایا فی کل اردن کلیہ ابراہیم اب بتاؤ یہاں پر تو نحب کے لفظ بھی آ گئے ہیں یہ تو تشبیر تھی آپ بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے حضور آخر کے اندر ہے بھی جی۔ حضور آخر کے اندر ہے اچھا اچھا اگر ہو بھی صحیح تو حضور آخر کے اندر ہے کیونکہ رتبے کے اعتبار سے حضرت حضرت میری بات سنیں آپ یہ جو ہے نا تخلیق اور تلبیس اور تجلیس جو ہے نا اس سے کچھ نہیں بنتا ہوتا حقیقت کہاں چھپ سکتی ہے آپ خود فرما رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے یعنی رتبے جیسے ہم کہتے ہیں خاتم خاتم الحفاظ اس کا مطلب کیا ہے یہی تو تعبیر ہے قرآن کی خاتم النبیین کے اندر جو کفر کیا ہے خاتم الحفاظ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رتبے کے اعتبار سے آپ آخر ہیں ورنہ حافظ تو بہت تھے جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی اسی طرح عقیدہ رکھنا چاہیے کہ رتبے کے اعتبار سے بلند تھے ورنہ زمانے کے اعتبار سے آخر نہیں تھے یہ جو یہ جو بکواس کی ہے اس میں دکھا دو کس میں حضیر الناس میں یہ تو بکواس کر رہا ہے جی جی میں میں میں خاتم الفاظ کی طرح میں میں خرافہ میں خرافہ سنا دیتا ہوں اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہو رہی ہے وہ کر جی۔ یہ حضرت آپ کو کہاں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی، جی، جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو بتا دیا کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس میں کوئی کفر لازم نہیں آتا جو رتبے کے اعتبار سے وہ آخر میں آتا ہے اچھا یہ بتائیں جب یہ سارے نبی پہلے گزر چکے تھے تو پریشانی کیا تھی کا جواب دے دیں پریشانی تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا تمہارا خاتمہ ایسا ہو گیا کہ تمہاری عقل پتہ نہیں کہا پہلے ملی بھی ہے کہ نہیں ہے مجھے تو ملی نہیں ہے حدیث سے جو ہے وہ حدیث کو بچانا تھا اچھا حدیث سے حدیث کو بچانا تھا تو پہلے نہیں بچا سکے تھے کوئی امام حضرت بچانا تھا یہ ساتھ نے لکھا ہے اس کا کس نے انکار کیا اس حدیث کا کسرے بات یہ بات ہاں۔ منصور میں ہے کہ نہیں جی اس کا معنی نہیں ہے اس کا مطلب نہیں بیان کیا گیا بغیر معلوم مطلب کو بیان کیا ہوا ہے مانا تو اس کا انہوں معلوم کر دیا کہ یہاں پر یا یہ ہے یا یہ ہے کہ حدیث شاہ سے مرہ جس طرح آ گیا سرحد کے اعتبار سے ثابت نہیں اب تعویل کرنا پڑے گی تعویل انہوں نے مقصود ہے بات بڑی ہے بات بتاؤ انہوں نے کیا اس پر شاہ اور بے مرہ یہ ہاں جی۔ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ لکھا ہے شاہ بے مرہ کن شاہ کیا کیا بتاؤ شاہ جو ہے ضعیف کی قسم ہے کہ صحیح کی ہے ہاں جی؟ شاہ ضعیف کی قسم ہے صحیح کی بتاؤ شزوز علت قادہ ہوتی ہے صحت کے اندر یا نہیں اور یہ سنو سنو تمہاری حدیث تانی ابھی نکل جاتے ہیں بمر رتن کا لفظ کیوں آیا تھا بمر رتن کا چار بات کو سنو گا یہ بتاؤ کیا شاد کا معنی بتاؤ

کیا شاد مانا کیوں نہیں آتا اصل شاز شزود مخالفت مخالفت شزوز کا لغوی معنی کے اعتبار سے منفرد ہے لیکن انفراد ایسا کہ جو مخالفت کو مستلزم ہو جب سکا سک کے مخالفت کرتا ہے اس وقت بھی شاد کا اس وقت اس کو شاد کہہ دیتے ہیں یہاں پر مخالفت موجود ہے شاہجن میں مرد تبھی تو کہا گیا ہے ہاں یہ اب اس کی مخالفت دکھاؤ کہ اس کی مخالفت کون سی سکا جو ہے وہ روایت کر رہی ہے کیا کر رہے ہیں امام بہتری سے پوچھو مجھے مجھے کیوں پوچھو امام بہتر نے حکم لگایا شاہدن پہ پڑھ رہا تو اس کا مطابق ہی نہیں امام ہاں ہاں ایمام بہت بارے میں پڑھ رہا ہوں اچھا، آپ اندھی تقلید قاسم لالوتوی کی کر رہے ہیں کفر میں اور میں ایمان میں نہ کروں ہاں اس لیے کہ وہ حدیث جی۔ کو بچانا چاہتے ہے آپ بتائیں تعویل اس کی ہوگی یا خاتم النبیین کی ہوگی بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ ہے تعویل زنی میں زنی میں ہوگی کہ کتی میں ہوگی تعویل اصول کیا ہے کچھ جانتے ہو اصول دنیا میں کبھی پڑا ہے ہاں۔ کیا اصول ہوتا ہے جب زنی اور کت ہوئی آپس میں متعارل ہو جائیں تو تعویل کس کے قابل ہوتی ہے تعویل کے قابل کون ہوتا ہے کس کو مانا جو ہے اس کی توجہ کر کے اس کو زنی کون ہے بتاؤ ذرا کون ہے زنی کون ہے پتی خاتم النبیین ہے زنی یہ روایت ہے اور زنی تارے زنی ہاں۔ بھی ایسے درجے کیا کہ ضعیف ہے خاتم النبی کا انہوں نے انکار نہیں کیا ختم خاتم النبی کے تین معنی بیان کیے ہیں تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی تک حضرت خاتم النبی کے تین معنی یہ جہالتے ادھر سے ہی نکلیں گی یہ جہالت ہے کوئی خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ یہ کس میں نہیں ہے کیا چلو ابھی حضرت یہ بات حضرت یہ بتائیں آپ مدئی ہے میں آپ کا سائل ہوں مدئی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتا ہے کہ سائل پیش کرتا ہے خیر ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تین قسمیں ہیں نبوت کی قرآن و حدیث تین خاتم النبی جین کی تین قسمیں بتا دیں قرآن و اپنی نوسر کوئی بن نہ ڈالے آپ مہربانی کریں اپنی نوسر جی جی فرمائے کسے کہتے ہیں حضرت میں کرتا ہوں آپ میری بات سنیں مدعی کہتے ہیں اس قذاب کو جو ایسی جھوٹی باتیں خدا رسول شریعت کی طرف نقل کر دے منسوخ کر دے اور آئے جائے کچھ بھی نہ اس کو پتہ نہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں خاتم النبیجین تین مالوں میں نکال دیا پہلے قصلہ سے کسی کے لیے جی جھوٹے مدعی کی یہ تاریخ ہوتی ہے ایک تو کہتے ہیں جھوٹے مدعی کی تاریخ یہی یعنی- تو یعنی منحوس ہے کہ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے میں میں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اچھا ہے تجویز بمانا ممکن اچھا یہ بتاؤ جب ممکن ہے تو بل فرض جو پہلے کہا ہے وہ امکان نہیں تھا تو اور کیا تھا پھر یہ فرض کس لیے ہے بل فرض جو ہے ہاں وہ نے بتایا کرتے ہیں بہت اچھے جی اس کا کیا مطلب حضور آگے کیا لکھا ہوا ہے <laughs> ذرا وہ بھی مہربانی فرمائے اس کلیا فردیا اس کلیا فردیا میں فرق کیا ہے پتا ہے جگہ کیا ہے یہاں پر جگہ یہ ہے کہ کچھ فرق نہ آئے گا وہاں پر یہ ہے کہ نوز احمد اگر کوئی ہوتا تو میں اس کی پوجا پوجا کرتا ہے جب نہیں تو پوجا کیسے کروں اب بتائیں کہ یہاں پر میں لیا چھڑیاں بناتا ہوں میں کہتا ہوں قاسم نالوتوی صاحب اگر غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا بتائیں یہ کلیا فرمیاں صحیح ہے یا غلط ہے کس میں فرق نہ آتا اگر قاسم نالوتوی صاحب غیر مسلم ہوتے تو کچھ فرق نہ آتا کچھ قاسم نالوتوی صاحب میں کچھ فرق نہ آتا اب جو کام ہو گیا کلمہ پڑھ جو کام ہو جائے گا اس میں کچھ فرق نہیں آتا ابھی کلمہ پڑھ ہے بات تو سنو حضرت آپ جیسوں سے آپ جیسے میری بات تو سنے نا

آپ اچھا یہ بتائیں کلمہ آپ جیسا پڑھو کچھ بھی حضرت میں عرض کرتا ہوں آپ جیسے کلمہ پڑھو یا اپنا میں اپنی جیسا جس طرح بزرگ پڑھتے ہیں مومنین پڑھتے ہیں اس جیسا پڑھوں میں داخل ہونے والا ہے تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے وہ آپ کے پاس جب آئے گا میں اس وقت پڑھ لوں گا مہربانی کریں ذرا اس مسئلے کا حل کریں تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کیا حل ہو گیا بندہ حل ہو گیا یہ مسئلہ تو اور لگ رہا ہے حضرت پھنسے ہوئے ہیں حضرت حضرت میں کرتا ہوں

میری بات سنیں یہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے حکیم علم صاحب کی حفاظت دو سو بارہ ہے اس میں حقائق اور معرف جو بیان کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے وہی پوری کر رہا ہوں کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھے اب دیکھیں حضرت کا کیا طریقہ ہے حقائق و معرف میرے خیال میں دیوبندی مذہب کے پاس اسی طرح چلے آتے ہیں اسی وجہ سے کوئی گمراہ تم میں سے نہیں ہدایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ننگا ہو کر بازار میں آؤں ایک والا ہے تناسل پکڑے لڑکے پیچھے انگلی دے اور جناب جی پھر چھوکروں کی جماعت کو کہے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے بھڑوا ہے رے بھڑوا ہے پھر حقائق کو مارے بیان کروں گا کوئی گمراہ نہ ہوگا معلوم ہوا تم ہدایت پر اسی طرح سے آتے ہو یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے میرے پاس بھیج دیں حضرت میں میں نہیں بھیجتا یہ ادارہ تعلیمات ہے صرف یہ ملتا میری بات سنیں میری بات جی اگر مولانا مولانا اگر صاحب کا اپنا نہ ہوا جی تیری سزا کیا ہے میری سزا جو کتے کی اس سے بھی بدتر بنا دینا مہربانی کریں میں یہ جلد لکھ لیں نو نمبر جلد ہے صفحہ نمبر دو سو بارہ ہے تعلیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہوئی ملفوظات حکیم الامت اگر یہ بات حضرت کی اطرف سے اپنے ماموں کے واز کے طریقے اور حکایت عجیبہ کے بیان پر طور پر نہ ہو تو میرے کتے کی جی مولانا مامو مولانا اپنے مامو کی بہترین حکایت پیش کر رہے ہیں معرف و حقائق بیان کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں معلوم ہوا آپ کے پاس طریقہ یہی آتا ہے جیسر الانوی کا نام لیا جی۔ آپ جو ہے دوسری حکایت کی طرف آ گیا کیوں دوسری مامو مامو کی حکایت خود بیان کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مامو کی حکایت خود بیان کر رہا ہے اس کا ٹول نہیں ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے مامے نے بیدرتی کی ہے بہرحال ہے بہرحال کی بہرحال آپ کہہ رہے ہیں باہر حال ہاں بہرحال تو تب ہوگا کہ حال ہو آپ کا تو حال ہی ملا تیرا حال ہے کہ حضرت بزرگ جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو خدا اس طرح نہ پڑھنے دے ہمیں ہماری اللہ سے معافی ہے اللہ ہمیں ایسی توفیق نہ دینا جس طرح یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں وہ صرف ایسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا جس طرح وہ میری پڑھتے ہیں آپ مہربانی کریں آپ اس کا حل سوچیں میں آپ کو پھر کبھی تکلیف دوں گا میری بات سنیں الحمد للہ کہہ رہا اس کو خدا بنا رکھا ہے الحمد للہ کہہ رہا پیر میرے شاہ صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ بہت بڑے مومن ہیں اگر ان کی دلیل دیتے ہو تو انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسماعیل دہل بھی گمراہی کرتا تھا گمراہی پھیلاتا تھا اس کی یہ تمام تفصیلی باتیں جو ہے گمراہی یہاں پہ شرک کے مسئلے کو اٹھا کر اس نے چلو اس کو بھی گمراہ کہہ دو اب اتنا تو مان لو ایک کا قول پیش کرنا ہے تو دوسرا اسی اسی شخص کا یہ بھی پیش کر دو پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ ہے میں نے پیر میرے لیے شاہ سرکار نے تو یہ بھی لکھا ہے سیف چشتیائی میں پتہ نہیں وہ کہاں سے جھوٹ نکالا آپ نے تو لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی جھوٹے مدعیان کے سامنے آپ نے ان کو اس کو شامل کیا ہے ہاں جی جھوٹے مدعی نبوت کے شخص کے مان والے کاشر کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں اور قید اچھے تھے وہ تم نے وہاں سے ہاں؟ لیا ہے بہت بچے کو معلوم نہیں تھے شگرد کو سارے معلوم ہو گئے تھے ہاں۔ ہاں، یہ اسماعیل دیر بچہ رشید گنگوئی کا مقابلہ اتنا کام اچھا،, اچھا بات اچھا سنا بات اچھا یہ بتا یہ جو کہہ رہا ہے کہ عقائد اچھے تھے یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ عقائد جان کر کیا کہہ رہے عبد الحاب کے عقائد تھے وہ دو مندر میں ہے یا نہیں ہے تم تم لکھ لکھ دو دو کہ چھ بہار کیا

ہاں جی۔ بہرحال آپ معذرت میں کرتا ہوں اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو اپنا پتہ بتائیں تو میں انشاءاللہ خود بھی آؤں گا اپنے آپ بھی بھیج دوں گا جی، جی،, جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی مجھے یہ بات بڑی آپ مہربانی کریں آپ مہربانی کریں یہ تلخ کلامی جو آپ نے کی ہے اس پر مجھے غصہ بالکل نہیں آ رہا اس وجہ سے کہ جب نبوت ہی آپ کے نزدیک کچھ کوئی چیز نہیں ہے اس کو جس طرح چاہتے ہو مروڑتے چلے جاتے ہو تو میں اپنی گستاخی پر کیا غصہ وہ آپ کے آپ کی تقسیم جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے ایمان کی توثیق ہوگی یہ آپ ذہن میں رکھیں اچھا چلو ٹھیک ہے حقیقت ہے آپ جب تک آپ جب تک جو ہے نا کفر بھی ایمان بن جائے اور تجویز جو ہے وہ بھی ایمان بن جائے ماشاء اللہ جو جی، میں حیران ہوں کہ تجویز کو منطق سے رلا کر ملا کر اور جو اس کے جو ساری کتاب کا بنا گرک آپ نے کر دیا کہ وہ ساری کتاب میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اثر ابن عباس صحیح ہے اور آپ کے دور میں نبی نبی پیدا رہے لیکن حضور افضل ہے لیکن آپ کو اپنے بدر کی کتاب کو سمجھ نہیں آئی آپ یہ منطق نہیں ہے یہ قرآن کی ایسی بتائی ہیں کیا کیا انسان وہاں بھی ذکر کیا ہے کیا کے اندر بہت امکان کون سا امکان امکان ہے خاص امکان ہے ہم بتا قرآن میں کون سا امکان ہے امکان عام ہے یا امکان خاص ہے اگر امکان خاص ہے تو تم بھی تم کا اثر قرار پاتے ہو بتاؤ آپ کیا رہا اللہ اللہ خاص کا معنی بھی ہوتا ہے بتاؤ ذرا کیا وہ امکان امکان عام کے تین فرد ہیں وہ منصب صاحب بیٹھ کر پڑی ہے امکان خاص بھی اس کا فرد ہے مبتلا بھی اس کا فرد ہے واجب بھی اس کا فرد ہے پہلے صرف امکان کا معنی بتا امکان کسے کہتے ہیں کیا امکان کا معنی کسے کہتے ہیں مجھے اتنا بتا دو آپ مہربانی کر اتنا صرف بتا دیں امکان خاص آپ بتا رہے ہیں قرآن میں امکان الرحمان والا تو یہاں پر امکان خاص ہے یہ امکان عام ہے وہ تو وہ تو بات کی بات ہے نا پہلے امکان کا سنو یہاں پر کیا مکان وہ امکان کسے کہتے ہیں امکان مکان کو کہتا ہے جو تمہارے اوپر لگا ہوا ہے کیسی عجیب بات ہے میں کچھ پوچھتا ہوں تمہیں میں پوچھتا ہوں یہ اب امکان کی دو قسمیں ہیں امکان کا معنی تو پہلے بتاؤ کیا اچھا یہ بتا جو قسم بتا رہا ہے اس کو مانا نہیں آتا ہوگا ہے کیسی عجیب بات ہے جو تم تمہیں پھنسا رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے میں پوچھتا ہوں بتا میری بات سنو بتاؤ یہاں پر مہربانی میں مہربانی مہربانی آپ سے میں اجازت لے کر سوال کرتا ہوں اجازت لے کر اگر آپ مہربانی کریں میں اجازت لے کر عرض کرتا ہوں یہ بتائیں میں میں بتاتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ امکان مقید میں جانب الوجود ہے یہاں پر یا مقید میں جانب العدم ہے بتاؤ جی بتائیں مہربانی کریں مقید میں جانے الوجود وجود ہیں امکان علی رحمان ولد اگر مقید میں جانے امکان کو کافر ہے مرتد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوزب ذالک اس کا وقوع بھی صحیح ہے مقید جو ہے خدا کے قرآن کو تم نے ایک کوفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کے قرآن کو کفر پر معمول کر لیا اپنے اپنے اچھا، اچھا، کیافر کو میں ایمان کہتا ہوں کہ اپنے کو ایمان کہتا ہوں کے کو ایمان کہتا ہوں جو تم کفر جو تمہارا کفر مظہوم ہے جو تمہارا کفر مظہوم ہے وہ ایمان ہے اور جو تمہارا ایمان مظہوم ہے وہ کفر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جی۔ اب سمجھ آ رہی ہے امکان کا مانا کیا وہ کیا وہ کیا اب کیا آ گیا اب آپ کو وہ بھی صحیح سے منہ سے نکل رہا ہے کیا چکر ہے آپ کے منہ سے وہ بھی نکلتا ہے باقی کلام کیا صحیح نکلے گا میں آپ کو جو ہے وہ سوال کرتا ہوں کیا میں سوال کرتا ہوں میں میں کہتا ہوں ساری ضروریت بندیاں کو اکٹھا کر کے مہربانی کرے اس کا جواب ڈھونڈے ورنہ کام خراب ہے جی بہت بڑا خراب ہے ورنہ یہ ہم جیسے موت کے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے ضروریت ضروری داہول میں موت کے نہیں ہوں تم کیا ہوں یہ جو ہے وہ تکیہ چھوڑ دو تم میں کر دوں میں حضرت تھانوی صاحب کو شکایت کر دوں گا

میں حضور میں جٹ دیسی آدمی ہوں مجھے کیا معلوم میں جمعے کے اندر اچھا آپ جمعے میں اعلان کر دینا کہ میری ایک عجیب جو بندی سے بات ہوئی ہے جس نے ہمارا بھوٹا سیک دیا اور جواب نہیں آنے دیا

مشکل مطلب مشکل کیا ہے مصیبت میں بتاتا ہوں اس مصیبت کو حل کرنے کی ضرور سوچیں بس مہربانی کریں حضرت گم نام لوگوں کے کیا پتے ہوتے ہیں گم نام کسی کا کسی نام بنانے کسی جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے اور گم نام ہے حضور اولیاء کیا اولیاء کر نہیں آپ میرے آپ میرے اندر جو درد ہے جو سوز ہے جو جلن ہے اس کو نہیں دیکھ رہے اولیاء کا میرا گرک ہو گیا میں کیا کروں ہاں، ہاں، ہاں، ماشاء اللہ اپنا بیٹا بھی گھر کر لیا ان کا بیٹا گھر کرتے کرتے مہربانی کرے بس مجھے پریشان مزید نہ کرے میں آپ کو آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے آؤں گا ہاں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا میرا پتا کسی کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر پوچھ لینا ہاں جی جو بزرگ بزرگ بزرگوں بزرگوں لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ کون تو بتا دیں گے ہاں۔ بڑی مہربانی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد